آج تھوڑا سا دھرم کے بارے میں بتانے کا پریاس کریں گے کیونکہ دھرم کو لے کر کے انادکال سے ہی سمپورن وشو میں یدھ ہوتے ہوئے آئے ہیں جیسے کہ پہلے دیواسر سنگرام ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد رام راون یدھ ہوا پھر مہا بھارت یدھ ہوا ٹھیک اسی پرکار آج کل بھی دھرم کی آڑ کو لے کر کے انیک پرکار کے یدھ ہو رہے ہیں کہیں زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے کہیں مسلمان بنایا جاتا ہے اور بھی انیک پرکار سے دھرمانترن پرائے لوگ آج کل کے سماج میں دیکھنے سننے کو مل رہا ہے اور اسی دھرم کو لے کر کے آج سب آپس میں لڑ بھی رہے ہیں سب اپنے اپنے سمپردایوں کی جن سنکھیا بڑھانا چاہتے ہیں کہ سب ہمارے سمپردائے کے انترگت آ جائیں کنتو واستو میں جتنے بھی دھرم کے نام پہ جو سمپردائے بنے ہوئے ہیں ورتمان سماج میں چاہے وہ اسلام دھرم ہو عیسائی دھرم ہو بودھ دھرم جین دھرم سکھ دھرم پارسی جتنے بھی یہ دھرم کے نام پہ جو سمپردائے بنے ہوئے ہیں یدی ان کے مول میں دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی مہاپرش ہوئے ہیں جیسے کہ اسلام میں محمد صاحب کرسچن دھرم میں عیسیٰ مسیح جین دھرم میں بہان مہاویر بودھ میں بہان بدھ پارسی دھرم میں اس پر آگے اور جتنے بھی سمپردا ہیں بنے ہوئے ہیں ان سب کے انترال میں یہ سب مہاپرش ہوئے ہیں ان سب مہاپروشوں نے ایک پرماتما کو بہن چنتن کر کے اس پرماتما کو پایا اور وتمان اپنے سمے کے لوگوں کو اس دھرم کی راہ پر چلایا کنتو سمے بیتنے پر ان کے جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے انہوں نے اس دھرم کی آڑ کو لے کر کے جس پرمت پرماتما کی راہ ان مہاپرشوں نے پائی اور بتائی کیونکہ جتنے بھی مہاپرش ہوئے ہیں ان سب نے ایک پرماتما کو ستیہ بتایا ہے ایک پرماتما کی شرن میں جانے کے لیے بتایا ہے سبھی جتنے بھی سمپردا کے مہاپرش ہوئے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا محمد شاہ بہان مہاویر بہان بدھ اتیادی سب مہاپروش انہوں نے کہیں بھی کسی میں گیتا کے باہر کوئی الگ پرماتما کو نہیں بتایا کنتو ان سب سمپردایوں کے پیچھے جو چلنے والے کچھ جو لوگ ہیں جو بہ شاخا ہنتاشٹر بدھسائی نام بہ پرکار کی بدھ کی شاخا جن کی ہے اس پرکار کے جو لوگوں نے اس دھرم کو دھرم کی اور نہ چل کر کے دھرم کی آڑ میں نانا پرکار کے نیموں کو سدھانتوں کو اپنانے کا نام ہی دھرم بتایا اور جو بھی ان کے انوسار ان دھارمک اس سمپردا کے انسار نیموں کا سدھانتوں کا جو پالن کرتا ہے اس کو لوگ دھارمک مانتے ہیں جو نہیں مانتا ہے اس کو لوگ بتانے لگتے ہیں کنتو واست میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسی ہی پرستھتی ارجن کے سمے میں بھی تھی بہن کرشن کال کے سمے میں بھی تھی یہ پرستی انیک پرکار کے جاتی دھرم کل دھرم بتائے جاتے تھے لوگوں کو کہ اس سے تمہارا ہت ہوگا اسی سے تمہارا کلیان ہوگا اسی سے تم کو شاشوت کی پراپتی ہوگی تو ارجن نے بھی جب مہا بھارت آرمبھ ہونے جا رہا تھا تو جب ارجن کو وشاد ہوا تو اسی کو اس کو وشاد اسی سے ہوا کہ اس سے ہمارا جاتی دھرم کل دھرم نشٹ ہو جائے گا دوشا رہتے نام است درما کل درماچاش ارجن کی دش میں کل درم جاتی دھرم یہ شاشوت تھے یہی نت تھے سدا رہنے والے تھے شاشوت شانتی کو پراپت کرا دینے والے تھے کیوں کیونکہ یہ پہلے سے کورتیاں چلی آ رہی تھی کنتو بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ کتسوکشملپستم انارجم اسوگر کرم ارجن کہ ہے ارجن تم کو یہ اجن کہاں سے اتن ہوا یہ اناروں کا آچرن ہے یہ سورگ کو پراپت نہ کرانے والا ہے یہ تم کو اجنان کہاں سے اتن ہوا ارتھات جس کو ارجن دھرم شاشوت بتاتا تھا جاتی دھرم شاشوت بتاتا تھا اس کو بھگوان شری کرشن نے اجنان بتایا کہ یہ اجن ہے کیونکہ پرائے سبھی مہاپرشوں نے اس شریر کو لے کر کے پرکرتی کی سمپورن بوتک وسط کو نشور بتایا ہے کہ جو بھی کوئی دیکھا سنا جاتا ہے یہ سب نشور ہے اور ارجن دھرم کے نام پر کل دھرم کو جاتی دھرم کو شاشوت مانتا تھا کنتو بھگوان نے اس کو جان بتا کر کے پھر بتایا کہ شاشوت کیا ہے شری کشن نے بتایا انتوت امے دیہا نتوکتا شریری نی ارجن اتوت امے دیہ نتوکتا شریرین کہ یہ نشہ شریر کے یہ شریر نشور ہے یہ شریر نشور ہے کنتو اس شریر کے انترال میں جو آتما ہے جس کو شریر نے بتایا کہ یہ ہے ہے یہ شاشوت اناشینو جس کا جو اوناشی ہے اپرمیہ سے یہ اپرمیہ ہے ارجن اس لیے تو یدھ کر یہ آتما واشی ہے اس لیے تو یدھ کر آتما آتمی ایک ایسی وستو ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ شاشوت ہے نت ہے کیوں کیونکہ یہ پرماتما کا اوناشی انش ہے یہ اس لیے نتیہ ہے یہ نتیہ رہنے والی ہے اس کو کسی بھی پرکار سے ختم نہیں کیا جا سکتا اچھے دیو ادا اکلے اکل دیشوشی بچ نتیہ سرگت ستھانو رچل سناتن نہ اسے چھیدا جا سکتا نہ اس کے گلایا جا سکتا ہے نہ اس کو جلایا جا سکتا ہے یہ نتیہ ہے شاشوت ہے سزا رہنے والا ہے یہ آتما آتما یہ پرماتما یہ پرائیواچی شبد ہیں اسی آتما کو ہمارے نے شاشوت بتایا جتنے بھی یہ مہاپرش ہوئے ہیں محمد صاحب بہان مہاویر عیسا مسیح بہان جرسوست یہ سب جتنے بھی مہاپرش ہوئے ہیں ان سب نے اپنے ہردیش میں اس آتم آتمسروپ پرماتما کو پا کر اس کا اسی میں پرویش پایا ہے اسی لیے آج ان کی پوجا کی جاتی ہے ایسا نہیں کہ وہ الگ سے کوئی کوئی اوتار اترے تھے وہ ہماری طرح آپ جیسے شریر کی طرح ہے ان کا بھی ایک شریر تھا منشی شریر دھاری تھے کیونکہ اس شریر کے انترال میں انہوں نے اس آتما کی شوھ کر لی تو وہ اوناشی ہو گئے آج ان کو آج ان کی پوجا کی جاتی ہے ان کے نام پر انیک پرکار کے سمپردایوں کی سرچنا ہو رہی ہے تو واست میں جو مہاپرش جنہوں نے اس آتما کو پایا اس کو اسی کو پراپت کرنا ہی دھرم ہے کیوں کیونکہ ہمارے شاستروں میں آیا ہے کہ س دھرم کہ جسے دھارن کیا جائے وہ دھرم ہے تو دھارن تو پرا سماج میں لوگ نانا پرکار کی وسط کو دھارن کرتے رہتے ہیں کہیں کپڑا دھارن کرتے ہیں کچھ دھارن کرتے ہیں یہ سب دھارن کرنا دھرم نہیں ہے ابھی تک ہم پرکرتی کو دھارن کیے ہوئے ہیں پرکرتی سے اتپن جو نانا پرکار کام کرو لو مو راگ دیکھو وکار ہیں ان کو ابھی تک ہم نے دھارن کیا ہوا ہے کنتو جب ہم ان سب وکاروں کو تیاگ کر کے اس پرکرتی کا تیاگ کر کے اب ہم کوئی نئی چیز کو اپنانا ہے کسی نئی چیز کو دھارن کرنا ہے جس کو ہمارے شاستروں نے بتایا کہ جسے دھارن کیا جائے وہ دھرم ہے یہ تو ہمیں آرے انترال میں سوبھاوک ہیں جو پرکتی کے جو کام کرو لو مو سے جو نانا پر وکار ہیں نانا پر بوتک وسطیں ہیں ان کو ہم نے دھارن نہیں کیا ہوا یہ تو سوک ہمارے ہیں جس کو ہمیں دھارن کرنا ہے کیوں کیونکہ اسی وسط کے دوارا ہمارا کلیان ہے اسی لیے ہمارے شاستروں نے بتایا کہ دھاریہ سرم کہ جسے دھارن کیا جائے وہ ہے دھرم اور وہ دھرم کیا ہے وہ ہے آتما جو نتیہ رہنے والا ہے شاشوت رہنے والا ہے جسے بھگوان شری کرشن نے ارجن کو بتایا کہ جو شاشوت ہے اور جتنے بھی ارجن نے یہ کل دھرم جاتی دھرم بتائے تھے جو آج بھی آج کے بھی انیک پرکار کے مذہبوں میں سمپردایوں میں جو دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہیں اسلام بن اسلام دھرم اپنایا جاتا ہے تو کہیں عیسائی دھرم اپنایا جاتا ہے بھی پر جو نام پرچل ہے ان کو اپنایام کوگنے کے لیے ہمارے مہا پھر اس لیے کشن نے اسپشٹ بتایا کہ سر درمان وج کہ ارجن تو سمپور دھرموں کی سمپور دھرموں کا تیاگ کر دے سر درمان پرت جتنے بھی دھرم ہیں دھرم کے نام پر جو نانا پرک کی کورتیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کا تو تیاگ کر دے کے میری شرم آ جا بھگوان شری کشن یوگیشور تھے ایک مہاپرش تھے ایک تتدرشی تھے جنہوں نے اس منشری میں رہتے ہوئے اس پر پتا جو پرماتما ہے جو آتما ہے اس پرم درم میں پرماتما کا ساکات کیا تھا اس آتما کی شو کی تھی تو وہ اپنی اس آتما کی شرم میں آنے کے لیے وہ کہتے ہیں اسی لیے اس آتما کو دھارن کرنا ہی واستو میں دھرم ہے جسے ستیہ بتایا نتیہ بتایا اسی کو پوجے دادا گرو مہاراج نے بارہ مسیح میں بھی بتایا کہ ستیہ وستو ہے متھیا جگت پسار نتیہ نتیہ ووک کیا لیجئے بات وچار کہ ستیہ کیا ہے ایک ماتر ہے پرماتما آتما متھیا جگت پسار اور جگت میں جو بھی پرچلت ہے دھرم کے نام پر نانا پرکار کے جو مجہ ہیں سمپردائے ہیں نانا پرکار کی کرتیاں ہیں جاتی دھرم ہے کل دھرم ہے یہ سب نشور ہیں متھیا جگت پسار یہ سب جو جگت میں جو جگت کا جو پسار ہے دھرم کے نام پر یہ سب متھیا ہے نتیہ انتیہ وویکی علی بات وچار اور نتیہ کیا ہے انتیہ کیا ہے لیجے بات وچار اس کو وویکی پرشوں کو اس کو وچارنے کے لیے ہمارے پرشوں نے نردیش دیا کہ جو شیل ہیں وہ اس کا وچار کر لیں نتیہ نت کیا ہے کیونکہ جتنے بھی سمپردا مذہب ہیں یہ پہلے نہیں تھے جیسے کہ بنان بچی سو چھبیس پور ہوئے ہیں اسی پرکار سے بھگان مہاویر بھی ستائیس سو اٹھائیس وش پور ہوئے محمد صاحب بھی سترہ سوش پور ہوئے پندرہ سو سولہ سو وش پورب اور عیسا مسیح دھرم بھی کرشچن دھرم بھی سترہ سو وش پورا ہوا اس کے پہلے یہ سمپردا نہیں تھے ان مہاپر کی آڑ میں لے کر کچھ رچنا کر لی اور ان مہاپرشوں نے کیا کیا ان مہپر نے اس پرماتم کو کیسے پایا اس کو نہ بتا کر کے ان کی آڑ میں نانا پرکار کے نیموں کو سدھانتوں کو اپنانا یہ دھرم بتایا تو اس لیے سب سمپردایوں کو ان سب کو انتیہ بتایا ہمارے ماپروشوں نے یہ سب انتیہ ہے جگت کے جتنے بھی پرسار میں یہ جو دھرم کے نام پہ ہیں یہ سب انتیہ ہے یہ ستیہ نہیں ہے نتیہ انتیہ وویک یا لیجا بات وچار جوکشیل پورش ہیں جو اس پرماتما کی طرف جو لگنے والے ہیں وہ نتار کر کے ستیہ کو دارن کر لیتے ہیں ارتات اس آتمک پت پر اگر ہو جاتے ہیں ان سب جو مذہب کے نام پہ جو نانا پرکار کی کورتیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا تیاگ کر کے اس آتمی پت پر چل دیتے ہیں اس لیے دریا ایتھ سرم جسے دھرم دارن کیا جائے وہ ہے دھرم ہے وہ ہے ستیہ اور اس دھرم کو دھارن کرنے کے لیے اس دھرم کو اپنا نے کے لیے کہ دھرم جو ہے یہ جو پرماتما ہے جو آتما ہے یہ ہمارے اترال میں بھلی پرکار سے استھائیتو لے لے اس کے لیے ہمارے مہاپرشوں نے بتایا کہ پرگٹ چار پد دھرم کے کہ دھرم کے چار پد پرگٹ ہیں چار پدوں پر یہ دھرم ٹکا ہوا ہے ستیہ تپ دیا اور دان جیسے کہ پر جتنے بھی جیو ہیں کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی آدھار پہ آدھارت ہیں وہ جیسے کہ منشیہ ہے دو پیروں پہ آدھارت ہے اسی پرکار سے اس دھرم کو ہمیں دھارن کرنا ہے اس کو ہمیں اپنے تران میں سایت دینا ہے تو اس کو دھارن کرنے کے لیے ہمیں ان چار اس کے جو پاگ ہیں چار پد ہیں ان کو ہمیں دھارن کرنا ہوگا بھی ہمارے اترال میں جو دھرم ہے وہ استائب لے گا پرگٹ چار پدم کے درمیان پہ پرگ ہیں وہ ہے ستیہ تپ دیا اور دان ستیہ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا ستیہ وسط آتھیا جگت پرسار نتیہ نیت ووک کے لیے بات وچار ستیہ پرماتما ہے اس پرماتم کو ہمیں دارن کرنا ہے اس پرماتما کے لیے ہمیں اگرسر ہونا ہے کہ ہمیں اس پرم تتو پرماتما کی کھوج کے لیے نکلنا ہے وہ جو آتما ہے وہ ہمارے ہردے کے انترال میں جب تک رسی نہیں ہو جاتی ہمارا مارگدرشن نہیں کرنے لگ جاتی تب تک ہم ستیہ کی کھوج نہیں کر سکتے اس لیے پرم جو پرم دھرم جو پرماتما ہے وہ ہمارے ہردے کے انترال میں جاگر ہو جائے ہمارا مارگدرشن کرنے لگے ہمیں دھرم کی راہ پہ چلانے لگے تبھی ہم واست میں آگے بڑھ سکتے ہیں تبھی ہم ستیہ کی کھوج کر سکتے ہیں اس لیے ستیہ دھرم کا ایک پد ہے ستیہ تپ تپ کا مطلب ہے تپانا اپنے من سہت اندروں کو انٹ کے انکول تپانا جو ہماری من ہیں اندریاں ہیں یہ سدا باہری وشے بھوگوں کی اور اگرسر رہتی ہیں جتنی بھی ہماری اندریاں ہیں آنکھیں باہر روپ دیکھنا چاہتی ہیں کان باہر شبد سننا چاہتے ہیں رسنا باہر سوادن کرنا چاہتی ہے وشے بھوگوں کا اس پرکار سے جتنی بھی پانچ کرم اندریاں پانچ گیان اندریاں ہیں یہ سدھ باہری وشے بھوگوں کا سیون کرنا چاہتی ہیں ان من اندریوں کو جو ہماری آتما ہے جس کو بھی ہم نے پہلے بتایا کہ آتما کی جاگرتی اس پرم تتو پرماتما جو ہمارے ہردے کے انترا میں جاگرت ہو جائے وہ ستیہ جو جو ستیہ ہے جو آتما ہے وہ ہمارا مارگدرشن کرنے لگے کہ ہمیں کس پرکار سے دھرم کی راہ پہ چلنا ہے اس دھرم کی راہ پہ چلنے کے لیے جو بتائے اس کا ہمیں پالن کرنا ہے اس کے انسار اپنی من سہت اندروں کو ہمیں تپانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے آدیشوں کا النگن کریں بہان جو بتائیں اس کے نردیشنوں کے انسار ہم چلیں یہ ہے تپ اور ہے دیا دیا پرائے سادکوں کے لیے تو اپرہاریہ ہے دیا بین سنت کسائی دیا کری تو آفت آئی یدی کوئی سادھک ادھوری سادنا میں دیا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک وگن بن جاتا ہے کنتو یدی دیا نہیں کرتا تو اس کو لوگ کسائی بتاتے ہیں کہ مہاتما بڑے نشٹھر ہیں ہیں ہماری ہم لوگوں کا سمان نہیں کرتے ہیں کنتو جب تک سادھک کی سادھنا ادھوری ہے تب تک سادھک کے لیے دیا ایک آورن ہے ایک اس کے لیے ایک اورو ہے کنتو جو پرنت جو پرماتما کو پراپت کر چکے ہیں ایسے جو تتو درشی مہاپروش ہیں جنہوں نے اس پرماتما کا ساکات کر لیا ہے ان کا دیا سواوک گن ہو جاتا ہے وہ یعنی کرو بھی کرتے ہیں تو ان کے دوارا کلیاں کلیان نہیں ہوتا ان کے دوارا کلیا ہی ہوتا ہے وہ ان کے سواوک کیوں کیونکہ ان کے انترال میں دیا کا ایک گن بنا ہوا ایک سواوک گن بن جاتا ہے ان کے کورد میں بھی اس جیو کی دیا اس جیو کے اوپر دیا ہی برستی ہے لیے ان مہاپروشوں کے ندیشن کے انسان چلتے ہوئے ان مہاپر کی دیا کا دیا کو گرہن کرتے جانا ستیہ تب دیا اور دان ایک دان تو پرا ہم لوگ باہر سے کرتے ہیں جیسے کہ بھگوان شری کشن نے بتایا دان کا پرارمبک سوتر کہ پترم پشپم فلم کہ جو بھی میرا بھکت پتر پشپ فل جو بھی اس کے دوارہ کچھ دیتے بنتا اس کو میں گرہن کرتا ہوں تو پہلے تو شروعات دان کسی سے ہوتی ہے کنتو اس کے پشچات دھیرے دھیرے جیسے ہماری ساتھنا اگرسر ہوگی دھیرے دھیرے ہمیں اپنے من کو دان کرنا ہوگا اپنے من کا سمرپن کرنا ہم اپنے بدھ وچار کے دوارا جو بھی دھارن کرتے ہیں ان سب کو ان مہاپر کے مہا پہ پرتی سمرپت کر دینا وہ مہا پیا کہتے ہیں اس کو دھارن کرنا اور اپنے بدھ وچاروں کا تیاگ کر دینا اس پرکار اپنے من کا سمرپن کرنا یہ واستوک دان ہے اس پرکار سے چار کریائے بتائی یہ چار پد ہیں دھرم کے چاروں کریا میں ہم برتتے ہیں آگتی کے لیے ستیہ کو دارن کرنا ستیہ کی پرماتما ہماری کرنے لگے اور اپنی من سہیت اندروں کو تپانا تب مہا پی دیا کے انسار ان کو دھار کرتے جانا ان کے دوارا جو پرد نیم ہے اور دان اپنے من کا سمرپن کرتے جانا اس پرکار جیسے ہم ان کروں کو ان کروں میں برتتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں جو پرم درمی جو پرماتما ہے وہ ہمارے انترال میں اسایت لینے لگے گا وہ اپنی وبوتوں سے ہمیں اوگت کرانے لگے گا اس لیے ان چاروں کریاؤں کو ہمیں اپنانا ہوگا اس دھرم کو اپنانے کے لیے اس دھرم کو دھارن کرنے کے لیے اور اسی دھرم کی سرکشا کے لیے جیسے کہ ہمیں ابھی بتایا کہ ستیہ جب ہم ستیہ کے لیے اگرسر ہوں گے تو پرماتما ہماری یوگ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے کیسے کھڑے ہوں گے تو وہاں شری کرشن نے بتایا ارجن کو کہ میں کن پرستیوں میں پرگٹ ہوتا ہوں کن پرستیوں میں میں یوگیم کرتا ہوں کہ یدا یدا ہی دھرم گلانیر بھوتی بھارت ابیتھا نام ادھرمس تدات مانم سی میں ہم کہ جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور بھاوک سادھو جو دھرم کا پار پاتے نہیں دیکھتا ہے ابتھا نام ادرم سے تدات مانم سرجا میں ہم تب میں اس جیو کے انترال میں اپنی آتما کا سرجن کرتا ہوں اپنی آتما کو رچتا ہوں کب جب دھرم کے پرتی گلانی ہو تو دھرم کے پرتی گلانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہندو بنے یا مسلمان بنے یا عیسائی بنے اس کے پرتی گلانی ہو تب اوتار ہو ایسے تو پرائے ہر روز ہی لوگ نانا پرکار کے سمپردایوں کو دھرمانتر دھرمانترن کر رہے ہیں تو کہیں بھوان اوترت ہو رہے ہیں یا کبھی کسی کو شانتی مل رہی ہے کیا کہیں کسی کو ہندو بننے سے یا مسلمان بننے سے یا عیسائی بننے سے کسی کو شانتی مل جا رہی ہے یہ دھرم نہیں ہے یہ سب کرتیاں ہیں بھگوان شری کرشن کے انسار بان محمد صاحب کے انسار بھگان مہاویر کے انسار عیسیٰ مسیح کے انسار یہ سب کرتیاں ہیں پرم دھرم جو ہے وہ پرماتما ہے آتما ہے جب ہم اس آتما کے پرتی شاش شانتی کو پراپت کرنے کے لیے کیونکہ شانتی کہیں ایسا نہیں کہ باہر ہو جب بھی کوئی ویکتی سبھی لوگ پرماتما کی شرح میں کیوں جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہر جیو اپنے جی اتران میں اپنے آپ کو اشانت پاتا ہے اپنے آپ کو دکھی پاتا ہے کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی پرکار سے اس کو کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی سنکٹ اس کو کھٹکتا ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنا بھی دھن سمپتی ارجت کر لے چاہے وہ کتنا بھی دان پن کر لیتا ہے پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی شانتی کے نام سے کوئی نہ کوئی اس کو کانٹا گڑتا ہی رہتا ہے کنتو جب ہم اس اشانتی کا کارن کیا ہے کیونکہ ہم اپنی آتما جو ہمارا جو آتمک سوروپ ہے اس کو ہم کھو چکے ہیں ایشور انش جیو جیوناشی چیتن امر سہج سکھ راشی سو مایا بس بہو گسائیں بنو کیر مرکٹ کی نائی ایشور انش جیو واشی جو جیو ہے یہ کاشد اش ہے کنت سو مایا بس بہو گسائی وہ پرکتی کے وش میں ہو کر کے جو کام کرو لو مو جو وکار ہیں ترگم کے داروں کے وش میں ہو گیا ہے اس لیے جیو نانا پرکار سے بھٹکتا رہتا ہے نانا پرکار کیچھا کو لے کر نانا پرکار کے وچاروں وکاروں کو دھارن کر کے ہم اس پرکرتی میں کھوئے ہوئے ہیں اس لیے ہم نانا پرک سے اشانت رہتے ہیں دکھ دکھ کو پراپت ہوتے ہیں اور اسے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کسی نہ کسی پرکار سے شانتی کی کھوج کے لیے نکلتے ہیں تو نانا پرکار کی کرتیاں ہم کو دھرم کے نام پہ ملتی ہیں کنتو ہمارے جو مہاپروش ہوئے ہیں جنہوں نے ماتما کو پایا ہے یعنی ہم ان مہپر کے وای کے انسار چلیں تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آتما کا اپنی آتما کا ہی ساکشاتکار کیا ہے انہوں نے اس پرماتما کو کہیں باہر نہیں پایا انہوں نے اپنے ہر کے انترال میں ہی اس شاش و شانتی کو پایا ہے اور اسی آتمی پت پہ چلنے کے لیے ان مہاپرشوں نے پرتیک جیو کو اگرسر ہونے کے لیے بتایا ہے اسی لیے جب ہم اس جس آتما کے ہم وشد انش ہیں اس آتما کو پراپت کر لیں گے تبھی ہم شاشت شانتی کو پا سکتے ہیں تبھی ہم نانا پرکار کے جو دکھوں کو پراپت ہوتے ہیں اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں اسی لیے اس جو پرم دھرم جو پرماتما ہے جب ہم سب اور سے سب اور سے جو نانا پرکار کے جو بندھن ہیں ان سب کا پرتیاگ کر کے ہم اس پرم دھرم پرماتما کے لیے اس کو پراپت کرنے کے لیے اگرسر ہوں گے اس کو پراپت کرنے کے لیے ہمارے ہردے کے انترال میں گلانی ہوگی تبھی ہمارے انترال میں پرماتما کا اوترن ہوتا ہے اسی لیے گلانی جب جب بھی دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے اب اتھا نام ادھرم سے اور جب وہ بھاوک ساد ادھرم سے پار پاتے ہوئے اپنے کو نہیں دیکھتا ادھرم کا مطلب یہی جو نانا پرکار کی دھرم پہ نام پہ جو کرتیاں ہیں جو آسری سمپائے ہیں ان سے جب پار پاتے ہوئے وہ نہیں دیکھتا تب میں اپنی آتما کا سرجن کرتا ہوں جب وہ سب اور ان مذہبوں سے ان سمپردایوں سے ٹھوکر کھاتے ہوئے تھک جاتا ہے پھر بھی دھرم کی کھوج کے لیے اگر سر رہتا ہے اس کے پرتی گلانی ہوتی ہے اس کے ہردے میں تب پرماتما کا اوترن ہوتا ہے تو دھرم کی سرکشا کے لیے بھگوان کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے اور بھان کھڑے ہو کر کے کرتے کیا ہیں کہ ارجن ان چنتو مام یہ جنا تیشام نام یوگم کھیمم نتم میں ہم جو انیہ بھاؤ سے میری شرم میں آتا ہے ان چنتو مام ہے ارجن جو انیہ پرکار سے میری شرم میں آتا ہے میرا چنتن کرتا ہے پر سے پہلے جب ہمارے لیے ہمارے انترال میں دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے تو پرماتما ہمارے انترال میں اوترت ہوتے ہیں اوتار کیسے دھارن کرتے ہیں وہ ہمارے ہماری آتما سے رتی ہو ہمارا مارگ درشن کرنے لگتے ہیں نانا پرکار سے ہمیں انگست کے مادھیم سے درشوں کے مادھیم سے آکاشوانی کے مادھیم سے وہ ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ کب ہم صحیح چل رہے ہیں کب غلط چل رہے ہیں ایسا نہیں کہ اوتار کہیں باہر ہوتا ہے بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ اوتار ہردے کے انترال میں ہوتا ہے اور اس اوتارک پرماتما کی اس اوتارک جو ہمارے ہردے کے انترا میں جو آتما سے ابھی ہو کر جو پرماتما ہمارے انترا میں یوگشیم کے روپ میں کھڑے ہوتے ہیں جب ان کے نردیشن میں ہم چلتے ہیں تو دیرے دیرے ہم اس پرم دھرم پرماتما کو پراپت کر لیتے ہیں اس لیے وہ آتما وہ جو پرماتما ہے وہ ہمارا ماردرشن کیسے کرے اسی لیے وہاں شری کرشن نے بتایا کہ ان چنتن تو مام کہ انیہ بھاؤ سے میرا چنتن کر میرے چنتن کرنے کا مطلب ایسا نہیں کہ وہاں شری ہمارے بیچ میں نہیں ہے وہاں ایک یوگیشور تھے ایک مہاپرش تھے انہوں نے اس آتما کی کھوج کی تھی اس پرماتما کو پایا تھا اور آج بھی ورتمان سماج میں بھی جنہوں نے اس پرم تتو جو پرماتما اس آتما کی جنہوں نے کھوج کر لی ہے جو اس پرم تک جو پرماتما ہے اس میں جو است لے لیے ہیں پرم دھرم کو جو دھارن کر چکے ہیں ایسے ان کی شرن میں جانے کے لیے کرشن نے بتایا کہ سیویا تتویشن کی شرح میں جاؤ اسی لیے ایسا نہیں کہ آج بہن شری کرشن ہے تو ہم کس کی شرح میں جائیں کسی تتدرشی مہاپرش کی شرح میں جانے کے لیے انہوں نے بتایا تو ان مہاپرشوں کی شرح میں جانے کے لیے

مہاپرش کے سروپ کے چنتن میں ان مہاپر کے نرد کے انسان نام کے جب میں جو لگا ہے جیسے کہ منسمر تو اوم کا جاپ کر اور میرے سرو کا سمرن کر اس پرکار سے جو سمر کرتا سمر کرتا ہوا شری کا تعگ کر جاتا ہے وہ میرے کو پراپت ہوتا ہے یہ پریاتی تیزن دیم سے آتی پرمام گتی وہ

یوگ و وہ میں ہم اس پرکار سے جو یوگ سے یوک ہیں نتیہ یوک ہیں نرتر ہی اس یوگ سا میں جو لگے ہوئے ہیں نام کے چنتن میں مہاپرش کے سروپ کے سیون میں جو لگے ہیں ان کی یوگ کرتے ہیں ارتھات ان کی یوگ کی رکشا کرتے ہیں کہ اس کا یوگ کہیں ڈگمگائے نہ کہیں وہ اس کا یوگ سے وہ ابلت نہ ہو جائے اس کی یوگ کی سرکشا کرتے ہیں ارتھات آتما سے رتھی ہو جاتے ہیں اس سادھک کو بتانے لگتے ہیں کہ کب تمہاری سادھنا صحیح چل رہی ہے کب تم نام کا جاپ صحیح کر رہے ہو کب تم کا سمجھ صحیح کر رہے ہو کب غلط کر رہے ہو کیسے ہمیں بچنا ہے کیسے ہمیں چلنا ہے اس پرکار سے جو جو پرماتما کی شکتی جو ہمارے انترا میں جاگرت ہو کر ہمارا جو ماردرشن کرتی ہے اس کا نام ہے یوگ اسی کا نام ہے آتما جو اس کو بتاتی ہے وہ ہے آتما جو پرماتما کا دنش ہے جو پرما آت اور اس پر سے جو پرماتا اور آتما ایک پراواچی شبد ہے ایسا نہیں کہ آتما کوئی الگ ہے اور پرماتما الگ ہے آما اسی پرماتما کا وش ہے کنتو پرکرتی کے وش میں ہو کر وہ جیواتما کہلاتی ہے ابن کہلاتی ہے الگ کہلاتی ہے کنتو جب یہی جیو آتما اس پرم تب پرماتما کا ساخات کر لیتی ہے اس یوگی ہو کر اس پرکار سے گیتوں کو ساتھنا کر کے تب یہی جیو آتما جیو شرینی کا تیاگ کر کے پرم تت پرماتما سے سیت ہو کر پرماتما کی سنجیا پراپت کر لیتی ہے اور پرم دھرم کو پراپت کر لیتی ہے یہی ہے پرم درم پرماتم اردات جسے ہمیں دھارن کرنا ہے دار دھرم جسے دھارن کیا جائے وہ ہے آتما پرماتما ستیہ جسے بتایا گیا یہی یہی ہے ستیہ اس گیتوں کی سا میں لگنا ہی یہی ہے ستیہ یہ سادھنا ہی ستیہ ہے اس لیے اسی کو ہمیں دھارن کرنا ہے پرکرتی کو ہم پرکرتی کا ہمیں تیاگ کر کے جس میں ہم سوھاوک کھوئے ہوئے ہیں سوھاوک جس جو ہمارے انتہا میں جو سمائی ہوئی ہے جو پہلے سے ہی جنم جنانتر سے جسے ہم دھارن کیے ہوئے ہیں اس کو تیاگ کر کے ہمیں اس پرم تتو جو پرماتما ہے آت ہے اس کو ہمیں دھار کرنا ہے اسی لیے ہمیں اس کو پراپت کرنے کے لیے اگر ہونا ہے اسی لیے ہمارے شاستروں میں بتایا کہ رکت ہم دھرم کی رکا کریں گے وہ تو وہ دھرم ہماری رکشا کرے گا دھرم کی رکشا کا مطلب یہ اس پرم درم پرماتما کی راہ پہ دو قدم بھی چل دیں گے جیسے کہ بھگوان شری کشن نے بتایا کہ گیتوک سادھنا کے انوسار کوئی بھی ویکتی دو قدم چل بھر دے تو اس بیچ کا ناش نہیں ہے وہ اگلے جنم میں دوسرا ہی قدم رکھے گا اس کی وہ سادھنا اس کے لیے بینک بیلنس بن جاتی ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یعنی ہم گیتوںکسنا کے انوسار لگیں گے انیک پرکار کے سمپردایوں کے انوسار جو نانا پرکار کے جو نیم ہیں سدھانت ان میں نہیں جو گیتوںکسنا ہے کیونکہ جتنے بھی سمپردای ہیں یہ سب پردا کے یترا میں جتنے بھی مہاپرش ہوئے ہیں ان سب مہاپر نے گیتوں سا کے دوارا ہی اس آتما کی کھوج کی ہے کیونکہ گیتوں گیتا جو ہے اناد کال سے چلی آ رہی ہے بتایا کہ اس اوناش یوگ کا میں نے منو سے کہا منو نے اپنے پتھر اکشواک سے کہاشوک سے جانا اس پرکار سے یہ گیتا بنان شری کشن کا سے ہی نہیں بار سو وش پورے ہوئے ہی نہیں یہ اندکال سے چلی آ رہی ہے باسو و شی کشن نے بیچ میں جو لپت ہو گئی تھی اس گیتوںکسنا کوشش ارجن کو بتایا وہی سا جب آئے لو جو گرو مہاراج کے دوارا آج یار گیتا کے روپ میں ہم لوگ کے سمک ہے تو اس گیتوںکسنا کے انوسار لگنا اس کے انسار چل کر کے ہی ہم اس پرم درم پرماتما کو پا سکتے ہیں اس پر جب سا میں لگ جائیں گے گیتوں کی ساسار چلیں گے دو قدم بھی چل دیں گے پرماتما کے نام کے چنتن میں مہاپر کے سمرن میں اس پر ہم دو قدم بھی چل دیں گے اس شریر کے رہتے رہتے تو اگلے ہی جنم میں ہمارا تیسرا ہی قدم پڑے گا اس بیج کا ناش نہیں ہے نیا وکرم ناش وتی ندے اس درم میں مارگ میں اس آدمی پت میں تھوڑا بج کا ناش نہیں ہے تو اس پرکار سے ہم اس دھرم کی راہ میں جب ہم چلیں گے تو دھرمو رکشت رکشت دھرمو رکشتی رکشت اس پرکار یہ ہم دھرم کی رکشا کریں گے ارتھات دھرم کی رکشا کا مطلب اس پرم دھرم یا جو پرماتما کو اپنے انترا میں دھارن کریں گے پرکرتی سے بچاتے ہوئے پرکرتی سے بچاتے ہوئے پرکرتی کے سنکلپوں کو سرت ہوتے ہوئے یعنی ہم اس پرماتما کی اور اگرسر ہوتے ہوئے جائیں گے اگرسر ہوتے جائیں گے بھجن میں لگتے جائیں گے پر ہم اپنے دھرم کی رکا کرتے جائیں گے تو وہ دھرم ہماری رکا کرے گا پرمارے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے تیشا نتیہ نام یوگا ہم جیسا کہ جو اوتار کا جو اوتار کا جو کارن ہوتا ہے اوتار کا جو کرم ہوتا ہے یوگ شیم کرنا وہ ہمارے اترال میں کارت ہو جائے گا اس لیے ہمیں اس پرم دھرم میں جو پرماتما ہے اس کی چاہ چاہیے اس پرمات وہ پرماتما ہمارے ہردے کے انترال میں اوترت ہو جائے اور اس دھرم کی راہ پہ ہم چلنے لگے اس کے لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے گیتوں کی سادھنا کے انوسار ہم چلیں ایک پرماتما کے نام کا جاپ کسی مہا پوش کے سرو کا سمرن اور ان کے نردانوسار کچھ ٹوٹی فوٹی سیوا جو بھی ان کے دوارا ہمیں ملتی ہے اس کو ہم کریں تبھی ہم واستو میں دھارمک بن سکتے ہیں تبھی ہمارا واسطو میں کلیا شانتی کو ہم پراپت کر سکتے ہیں اس پرمخ کو پراپت کر سکتے ہیں جس کے دورا جس کے بعد ہمیں اس پر مرتب کے چکر میں ہمیں نہیں آنا پڑے گا جس کو ہمارے پرتک مہا پوش نے پایا ہے جتنے بھی مہاپروش ہیں ان سب مہاپرشوں نے گیتوں کی سادھنا کر کے ہی اسی ساتھنا کے جیسے کہ ابھی بتایا گیا اسی سادھنا کے دوارا ہی انہوں نے مہاپرشوں نے اس پرماتما کو پایا ہے ایسا نہیں کہ کوئی الگ سادھنا ہے اسلام دھرم میں کوئی الگ سادھنا ہے عیسائی دھرم میں کوئی الگ سادھنا ہے یہ سب ایک پرم دھرم پرماتما کو جن مہاپرشوں نے پایا ان مہاپرشوں کی آڑ میں نانا پرکار کے دھرم دھارمک نیموں کو دھارمک سدھانتوں کو لوگوں نے گھڑا ہوا ہے اسی پرکار سے ہندو دھرم میں بھی نانا پرکار سے دھارمک سدھانت دھارمک نیم لاگو کیے گئے جاتی دھرم بنائے گئے کل دھرم بنائے گئے جس کو ارجن نے بھان شری کرشن سے بھان شری کرشن نے ارجن سے اجنان کے روپ میں بتایا کہ سب اجنان ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو ان کرتوں کا تیاگ کر کے کسی تتدرشی مہاپرش کی کھوج کرنی چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک پرماتما کے پرتی سمرپت ہو کر ایک نام کا جاپ کرنا چاہیے تب ہم ان مہاپرش کی شرم میں پہنچ جائیں گے اور گیتوک سادھنا کو پا جائیں گے اوم شری ست بھگوان کی جے